يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وقال رسول الله الله الله صلى عليه وسلم قال تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة اللہ رب العزت نے اپنی کتاب لارعید میں اپنے ماننے والوں کو اپنے بندوں کو مسلمانوں کو بڑی سراحت و وضاحت کے ساتھ یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی لگانے سے منع کیا آج امت مسلمہ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں سے کھلے عام دوستی کا دم بھرتی ہے سب سے بڑا رأس الفتنہ مسلمانوں کے اندر سارے ممالک اسلامیہ کے اندر جو اندرونی شورش و فساد ہے اس کا اصل سبب مسلمانوں کا موالات یہود ہے موالات کے معنی دوستی رکھنا تعلقات بڑھانا دوستی کا دم بھرنا اپنے آپ کو یہودیوں عیسائیوں کی طرف مائل کرنا یہ ہے موالات یہود جو اس وقت اس امت کا سب سے بڑا کفر ہے جتنے مسئلے جتنے فطرے اس وقت امت میں موجود ہیں ان سارے مسائل اور فتن کی جڑ خود مسلمانوں کا مسلمانوں کے سیاستدان ان کے کار پردازان ان کے حکمران کا یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرنا ہے یہ بات اظہر میں ملش چمت ہے اس پر کوئی کمپرومائز کسی شکل میں اہل اسلام کو قبول نہیں ہے جب ہم کفار سے دوستیاں رکھیں گے تو لازمن وہ ہم سے اپنی باتیں اپنے نظام اپنی شرطیں منوائیں گے بدی ہی بات لازمی بات جب ہم کسی غیر مسلم کسی کافر اللہ رب العزت کے منع کردہ قوم کے ساتھ کسی امت کے ساتھ اپنے علاقات اپنے تعلقات دوستیاں بڑھائیں گے تو اللہ کا عذاب اترے گا اور مسلم امہ ببال میں پھنسے گی یاد رکھو چھپن ملکوں میں مسلمانوں کے چھپن ستاون ملکوں میں آج یہ بات کہ اسلامی شریعت نافذ کرو اللہ کی حدود قائم کرو قرآن کو دستور کی جگہ رکھو مسلمانوں اپنا قانون مدینہ منورہ کا محمد الرسول اللہ کا اللہ رب العالمین کا منظم کردہ قرآن اپنا قانون بناؤ آج چھپن ملکوں میں یہ نام نہاد مسلمان ملک آج ان ملکوں میں یہ دعویٰ یہ مطالبہ یہ جملہ یہ واضح یہ خطبہ یقیناً دہشت گردی شدت پسندی بنیاد پرستی ہے اس لیے کہ ہم یہودوں یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست مان جاؤ اس بات کو وفاقی سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے غور کر لو یا اگر اللہ توفیق دے تو شہریوں میں اٹھ کے اپنی تنہائیوں میں اس پر غور و خوف کر لو ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید دیا کس لیے اس کو نافذ کرو ہمیں اللہ رب العزت نے شریعت متحرہ دی کس لیے اس کو نافذ کرو اپنے اوپر قائم کرو اپنے ملک اپنے ادارے اپنے ڈھانچے اپنے دفتر سارے کے سارے اللہ کا قرآن محمد کا فرمان آسمان کی شریعت کے تابے اللہ کی قسم میرے بھائیوں یاد رکھو یہ کبھی شدت پسندی نہیں یہ انتہا پسندی نہیں یہ دہشت گردی نہیں یہ اسلام ہے اور اس کو توڑنا اس کو روکنا سپر ہمیں یہ مطالبے برے کیوں لگتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہودی اچھے لگتے ہیں ہمیں عیسائی اچھے لگتے ہیں ہم سرکاری طور پر ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں ہم پالیسیوں میں اسٹریٹجیز میں آرڈیننس میں اپنے اپنے حکومتی ڈھانچوں میں یہودیوں عیسائیوں کو اپنے سب اول کے دوست کرنا اس لیے ہم کو شریعت کا لفظ شریعت کا مطالبہ شریعت کی تنظیم شریعت کا فیصلہ ہمیں برا لگتا ہمارا کینسر ہمارا وائرس آج یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہا او میرے بھائیوں حق حق کہنا چاہیے حق سننا چاہیے حق ماننا چاہیے اللہ کی قسم حق کے کہنے پر لا یقاف ہونا پھر لائے لو متا لائم کسی ملامت کر کی ملامت کو حق کہنے میں کبھی خاطر میں نہیں لگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا انا انزلنا علیہ کل کتاب بالحق حق لیتا حکم بما اراک اللہ آؤ اپنے اپنے جرائم دیکھو اللہ کی قسم اصل قضیہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے انگوٹھے چومنے ماتھے کسانے کے لیے پیدا نہیں کیا تقدس و تقریب خالی زبانی کے لیے پیدا نہیں کیا کتاب بالحق بین الناس بما اراک اللہ اے محمد یہ قرآن تیرے اوپر اتارا کہ قرآن کو حاکم بنائے دنیا میں کوئی شدت پسندی نہیں یہ بندوق بردار مولوی کی بات نہیں یہ اعتدال پسند حکمران کی بات نہیں اللہ کی قسم یہ قرآن پاک میں رب رحمان کا فرمان ہے سارا جھگڑا دنیا میں اس پر ہے اللہ کیا کہتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ او پاکستان کے صدر او سعودی عرب کے بادشاہ او ترکی مصر کے حکمران انحکم بینہم بما انزل اللہ شریعت کو عوام میں نافذ کر اللہ دہشت گرد ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ شریعت کو نافذ کرو معاذ اللہ وہ سلام اس کا نام سلام ہے وہ رب رحمان ہے دہشت گرد نہیں ہے شریعتیں آسمان سے اتری تاکہ زمین پر حکمران بنے اللہ نے یہ ملک یہ ٹکڑے یہ قطعے یہ حکومتیں یہ صدارتیں یہ اسمبلیاں پارلیمنٹ یہ قومی صوبائی ڈھانچے اللہ نے ہمیں اس لیے دیے بینہم بین انزل اللہ اللہ کہتا میرے بندے میں تجھ کو حاکمیت دیتا ہوں تو مجھے حاکم تسلیم کروا میرا قانون چلا میرا دستور چلا میرا قرآن چلا یاد رکھو جب بھی کوئی انسان کوئی مسلمان کسی جگہ کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے یہ مطالبہ کرے یہ آواز اٹھائے شریعت کو نافذ کرو اللہ کی قسم صرف یہی آواز حق ہے باقی ساری آوازیں باطل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے بادل حق اللال حق کے بعد جو بھی ہے وہ گمراہی گمراہی کے سوا کچھ نہیں اور حق اسلام ہے اللہ کی شریعت ہم اس شریعت کے چور کیوں ہیں ہمیں یہ بات اچھی کیوں نہیں لگتی کیونکہ ہم امریکہ کے دوست ہیں ہم برطانیہ کے دوست ہیں ہم کافروں سے دوستی توڑنا نہیں چاہتے ہمیں ڈر لگتا ہے وہ ہماری روزی روٹی بند کر دیں گے وہ ہماری ویکسین پینسلین بند کر دیں گے وہ ہمیں ٹھیکرے ٹکڑے پرزے ایف سولہ کوڑا کرکٹ گندا کچرا نہیں دیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کہتا فطر اللہ فی مرض اون فیم اللہ کہتا ہے بندہ مسلم تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت ہے کیا کریں گے سارے اون مسارحت سرحت دوڑ دوڑ کے جائیں گے یہودیوں عیسائیوں کے پاس یقولون زبانی بیان کیا دیں گے نخا ان خی بنا درا وہ مولویوں تم کو پتا نہیں ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کوئی مصیبت پڑ جائے گی اگر بت امریکہ ناراض ہو گیا اللہ کی قسم یہ قرآن پڑھ لو فتح اللہ کہتا تو دیکھے گا اللہ دین ان لوگوں کو اس ایڈمنسٹریشن کو اسٹیبلشمنٹ کو حکومتی ٹولے کو سارے مسلم ملکوں میں دیکھے گا ان کی حالت ان کے بیان پالیسی کیا ہے یقون کہیں گے نقشہ انتسی ان بنا دائرہ ہمیں ڈر ہے مولویوں تم بروادو یہ سارے اونا فی ہی دوڑ دوڑ کے کافروں کے اندر جائیں گے اور میرے بھائیوں میں آپ کا بھائی آپ میرے بھائی اللہ کی قسم زندگی عمر اور خطبوں کا کوئی پتا لکھایا نہیں لو قرآن کو قرآن کوئی کمی نہیں چھوڑتا صرف کمی آنکھ بند ہونے کی ہے اللہ کی قسم قرآن ہمارے آج سے بات کرتا ہے ہماری ہر مرض ہر بیماری کو کھول کھول کے بیان دیکھنے والے تو دیکھے گا اللہ زین کی قلوب مرض جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت ہے کیا مرض ہے اقتدار نہ چنے کرسی طاقت نوکری حکومت نہ جائے قرضے پرزے بھیک نہ رک جائے اللہ اکبر تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عقیدے پر توجہ دیا کرو اللہ کی قسم جب مسلمان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے پہلے مسلمان بتوں بھگوانوں راموں کا غلام ہوتا تھا آج مسلمان امریکہ کا غلام جب اس کا عقیدہ کمزور ہوتا اللہ کی قسم کمزور عقیدے کا مسلمان چاہے کلمہ پڑے چاہے ختمہ کرے چاہے عقیقہ مانے پر اللہ کی قسم وہ امریکہ کا غلام ہو یقولون کہیں گے نقشہ ہم ڈرتے ہیں دائرہ ہمیں کوئی مصیبت آ پڑے گی تمہارے پیچھے چلے شریعت کی بات سنی حدود کی بات کی پردہ داری حکم حدود قصاص زنا کی حد قتل کی حد چوری کی حد عورت کی پابندی شریعت کی پابندی اگر ہم نے یہ اختیار کیا ہمیں ڈر لگتا ہے تو دائرہ کسی مصیبت میں پھنس جائے اللہ کہتا ہے ظالم اللہ دل فتح تیرے عقیدے پر پتھر پڑا تجھے یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تجھے فتح دے دے اگر تو اسلام پر چلے او ہمرین من ہی یا اللہ فرعونوں نمرودوں کی طرح امریکہ روس کو ہلاک کر دے میں ہوں فیوس میں ہوں علامہ اثر نادمین پھر تیرے پلے کیا رہے گا جو اللہ کو شریعت کو چھوڑ کر امریکہ کو پوچھے گا میرے بھائیوں بات اصل میں یہ ہے کافروں کو برداشت نہیں کہ اللہ کا دین یہ ممبر محمد الرسول اللہ کا ممبر چودہ سو ستائیس سال کے بعد بھی یہ ممبر زندہ ہو اس سے دعوت اٹھے شریعت کی بات ہو قرآن کی بات ہو حدیث کی بات ہو اللہ کی قسم آج نیو ورلڈ آرڈر گلوبلائزیشن امریکی نظام یوناٹیڈ نیشن اس خاک کے اس سانچے میں یہ دین فٹ نہیں آتا آپ نے کل اخبار میں پڑھا ہوگا پرسوں امریکی تھنک ٹینک کا بیان کہ اسلام ایک پھیلتا ہوا کینسر ہے جو کسی قیمت پر برداشت نہیں یہ امریکی تھنک ٹینک کا بیان نوائے وقت اور دیگر صحافتی اداروں نے چھاپا اصل دشمنی یاد رکھو اصل دشمنی ان کو عقیدہ توحید کے خلاف اللہ کی شریعت کے خلاف یاد رکھو یہ جتنے یہودی اور عیسائی یہ نہیں چاہتے کہ بنی نوع انسان رب رحمان کی بندگی و اطاعت کرے اصل قضیے پر مٹی ڈالنے کے لیے اسلام آباد میں جو سانحہ اور حادثہ ہوا اس کو اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے سارا ملبہ اس کا دینی طبقوں پر مسجدوں مدرسوں پر گرانے کی کوشش کی جا رہی پہلے چھپن سال غداری شریعت کی چھپن سال غداری قیام پاکستان کی نظریہ پاکستان کی نعرہ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہلے مسلسل غداری کے چھپن سال جو ہم سب دینی جماعتوں سیاسی جماعتوں سول حکومتوں فوجی حکومتوں نے مل جل کے کی اللہ کی شریعت سے غداری اور گلہ بھی پاکستانیوں وہ دن یاد نہیں جب بھیک میں اللہ سے ملک مانگتے تھے ہندو اور انگریز کے سامنے تم بے سرو پا کھڑے تھے او میرے بھائیوں مسلمانوں تم کو وہ دن یاد نہیں جب تمہارا بچہ ہندو کی دکان پر سودا لینے جاتا تھا تو وہ ظالم ہندو بنیا تم سے نفرت کرتے ہوئے پیپل کے پتے پر دور سے سودا پھینکتا تھا وہ مسلمان کے ہاتھ کو چھونے سے گریز کرتا تھا کہ وہ بھرشٹ ہو جائے گا مسلمان ملی جب وہ نوکریاں اور کاروبار اور تجارتیں سب ہندوؤں کو اور انگریزوں کو بٹ رہی تھی اور مسلمان وہاں حیران پریشان کھڑا تھا اللہ سے کہتا تھا ملک دے دے میں ملک تجھے دے دوں گا اور لیگیوں نونیوں کافیوں یاد ہے جب تم اللہ سے ملک مانگتے تھے یا اللہ ملک دے دے آزادی دے دے ہندو کی غلامی سے نجات دے ہم وہ ملک خود نہیں رکھیں گے تجھے دیں گے مطلب لا الہ کی تفتیری اللہ نے ملک دے دیا ہم نے وہ ملک کس کو دیا پہلے آپس میں رکھتے رہے بندر بانٹ کرتے رہے اس ملک کی آخر میں امریکہ بے ایمان کو دے دیا جو امریکہ چاہے گا وہ ہوگا اللہ کی قسم یہ ہمارا سلوک ہے شرع اللہ کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ دین اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ یہ ہمارا سلوک ہے پہلے ہم نے چالیس سال پچاس سال آپس میں بندر بانٹ کی جب اس کے ٹکڑے ہو گئے حصے بکھرے ہو گئے آدھا وہ کٹ گیا دو قومی نظریہ لد گیا ہندو پلیز چڑھ گیا اب آخر میں تم نے وہ ملک امریکہ کو دینے کے لیے بالکل فیصلے اب وہ مولوی چبتا چبھتا ہے ہر مسجد ہر مدرسہ چبھتا ہے جو شریعت کی بات کرتا ہے صاف کہتا ہوں ہاں مجھے تسلیم ہے ہم بالکل اس کو روا نہیں رکھتے اس کو مناسب یا جائز نہیں مانتے کہ شدت یا توپ یا بندوق یا گولی مسجد سے چلائی جائے خلافت و شریعت کے نفاذ کا یہ طریقہ اجتہادی غلطی ہے میں سراتن کہتا ہوں پر تم چھپن سال کا حساب کرو ہر مسجد امن سے کہتی رہی ہر ممبر کہتا رہا خیر محمد تم نے چھپن سال حد محمد کو ٹھوکر کر رکھا عوامی نظام ہے جمہوری نظام ہے اشتراکی نظام ہے سوشلزم نظام ہے ویسٹرنائز ہے ہم نے روشن خیال دی ہے اعتدال پسندی ہے ہم نے کبھی اپنے زبانی بیانوں کو جانچا میں کبھی اس کی فیور نہیں کرتا اور صاف رب کرتا ہوں اللہ کی قسم اور میں اکیلا نہیں میرے ساتھ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت امام اعظم ہے مالک ابن انس امام عالم مدینہ ہے اللہ کی قسم احمد ابن حنبل امام عال سننا ہے ان سارے اماموں نے کبھی دعوت میں کبھی تبلیغ میں شدت اور گولی اور ہتھیار اور بغاوت استعمال نہیں کی یہ اتحادی غلطی ہو سکتی ہے مگر یہ تو بتلاؤ کہ چھپن سال پاکستان کو تم نے ایک فیصلہ شریعت کا نہیں دیا یہ انصاف ہے اللہ کی قسم پاکستانیوں اور نونیوں کافیوں نذیروں نوازوں دینوں دہل وردیوں واسکٹوں اگر اللہ تم سے صرف ایک سوال پوچھے آؤ پاکستان کے باسیوں تم حساب دو کہ تم نے میری ایک حد نصف صدی میں نافذ کی کیا جواب ہے ایک حد پچاس سال نصف کر لی آدھی صدی کیوں نافذ نہیں ہوئی ہاتھ کٹا چور کہاں ہے ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا ڈاکو کہاں ہے رجم شدہ زانی کہاں ہے اللہ کی شریعت کا ثبوت تنفیز کا ثبوت کہاں ہے چھپن سال یہ حساب بھی ساتھ ساتھ تیار کرو جب پاکستان کی قرارداد بنی تھی لاہور میں پیش کی گئی تھی انیس سو چالیس میں اللہ کی قسم جو شامیانہ لگا تھا جو پنڈال سجا تھا جاؤ کتابیں اٹھا لو قائد اعظم یونیورسٹی میں مطالعہ پاکستان کے ٹیسٹ پیپر پڑھ لو جو صاحبان تنا تھا محمد علی جناح کے سر پر اس صاحبان پر ماتھے پر جھومر یہ آئے تھی ومحياي ومماتي لله رب للہمی یہ آیت تھی اس جلسے میں اس صاحبان شامیانے پر جس میں قرار پاکستان پیش ہاں میرے بھائیوں اس ملک میں شریعت کا مطالبہ دہشت گردی شدت پسندی نہیں ہے اگر کہیں کچھ علماء نے جذباتی یا رد عمل یا اتحادی غلطی کی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ملک کی کل مسجدوں کل جماعتوں کے خلاف دمکایا جائے آہنی رویہ ان کے ساتھ طرز عمل نہ روا روا رکھا جائے تاکہ موالات یہود ثابت ہو تاکہ امریکہ کا بے ایمان بش ہندوستان کا منموہن بغلے مارے کہ مسلمان آپس میں شریعت پر متنازع ہو گئے سازشوں کو سمجھو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے آج بھی دہراتے ہیں دینی جماعتوں کے وارثوں سنجیدگی تدبر قرآن و حدیث کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کافر کی سازش کو سمجھو سازش کیا ہے ہم نے ہمیشہ وطن عزیز میں اس بات کو برسر ممبر بیان کرنا چاہا سازش کیا ہے مصر ہمارا بہت بڑا علمی فکر مسلمانوں کی غیر نمائندہ حکومتوں سے اندر ٹکرا اسرائیل کو فائدہ ہوا فرانس و انگلستان نے شادیانے بجائے جرمنی اٹلی نے ڈھول پیٹے اور تحریک کتلی گئی دعوت کی مصر میں مصر میں قتل و غارت گری میں جیلوں میں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو ان کی عورتوں کو سارے بڑے بڑے اخوانی قائدوں کو محمد قطب سید قطب کو آمنا غزالی بڑی بڑی زینب غزالی مسلمانوں کی محترم مقدس سابردہ عورتوں کو سزا دے کر جیل میں ڈال کر ٹکراؤ پیدا کر کے تصادم بتا کر کے مصر میں آج حسنی مبارک جیسے ملحق حکمران ہے اور اسلامی تحریک ندارت نہ پہ سامنے رکھو ذرا اس کو بہت بڑا ورثہ تھا امت کا مصر کیسے ضائع کیا انہوں نے باہر بیٹھ کے تاش کے پتوں کی طرح کھیل جوا کھیلا کافروں نے فرانسیسی نیپولین جیسے ملہونوں نے اور انگلستان کے بڑے بڑے سر اور لارڈ گورنروں نے اندر مصر میں مصر کی غیر منتخب غیر نمائندہ ملحد لادین حکومتیں اور دینی قربانی دینے والی جماعتیں آپس میں ٹکرا دی نتیجتاً تحریکیں کچلی گئیں الحاد بڑھتا گیا آج مصر اسرائیل کا بہترین کیمپ بنا ہوا ہے جیسے اسرائیل چاہتا ہے مصر میں منمانیاں کرتا ہے ترکی ہمارا بہت بڑا سیاسی حربی مرکز ترکی یورپ جزیرت العرب عالم اسلام کے اندر بہت بڑا حربی مرکز سیاسی مرکز ترکی جس کے ساتھ یہ سارا مشرقی Europe Yugoslavia Bulgaria Romania Poland Holland سارے اللہ کی قسم ترکی کے مسلم خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے جزیہ لے کے پیش ہوتے اور سارے جزیرت العرب کے راجے رجواڑے یہ تیل کے مالک سارے انکرا میں خلیفت المسلمین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے جب انہوں نے ترکی پر ہاتھ ڈالا تو اتا ترک ابو ترک اتا ترک کیا مانا ترکوں کا باپ ملحد سیکولر روشن خیال اعتدال پسند ملحد ترک جس کو ترک آج تک کہتے ہیں وہ ہماری نسل سے نہیں تھا اس کی آنکھیں اس کا ہولیا چہرہ پسرا ترک ترک فیچر میں فکر میں نہیں تھا اس کو لیڈر بنا کر ترکی کے اندر مسلمانوں کو حکومتوں سے ٹکرا کر ساری اسلامی تحریکوں کا کلا ہما ٹوپی برقع پردہ عربی کا قرآن عربی کی آزام مصر ترکی کا اسلام اللہ کی قسم سارے کا سارا روشن خیالوں نے ڈھک لیا اور ملحد سیکولر ترکی جو آج پوری دنیا اسلام میں کوئی ملک اتنی گندی بات کہنے کی ضرورت نہیں کرتا جتنا ترکی میں آج کھلا کھلم کھلا سیکولر ترکی لادین ترکی غیر اسلامی ترکی یہ جملہ بیان کیا گیا کیسے ہوا دینی جماعتوں کو بیلا پھسلا کے برگلا کے جذبات میں اندھا کر کے ان کو شدت پر آمادہ کر کے آپس میں تھا کروائی تھا اور اللہ کی قسم پاکستانیوں آج ہندوستان امریکہ اسرائیل انگلستان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دینی جماعتیں پاکستان کی غیر منتخب غیر نمائندہ حکومتیں آپس میں چھا ہو جائے تصادم ہو جائے مار کا آرائی ہو جائے گولے چلے گولیاں چلے مسجدوں پر مدرسوں پر تاکہ اللہ کے دین کی دعوت کا راستہ بند ہو آج سازش اس ملک میں یہ ہے سب آپ کے سامنے ہے پچ بنائی گئی ہے اس پچ پر باقاعدہ چھڑکاؤ کیے گئے ہیں اس پر بارود اور تیل ڈالے گئے ہیں اور نوبت کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ بات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائے اور تھا یہاں ہو اور سادیا نے خوشی کے واشنگٹن نیو یارک میں ہم نے ہمیشہ کہا علماء کی جماعت آئمہ محدثین کو سامنے رکھو حکمرانوں کی جماعت اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو طبقے دو ہی ہوتے ہیں نا ایک طبقہ علماء دوسرا طبقہ عمرہ حکام علماء کی جماعت سے ہم صاف کہتے ہیں عالموں تم قائد ہو پر قیادت کی سیرت و سنت محمد سے لینی صحابہ کرام سے لینی ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر سے لینی آئمہ محدثین سے لینی ہے من مرضیوں سے شدتوں سے جذبات سے استحال سے اجرت پسندی سے جلد بازی سے انفرادی عمل سے دعوت کا نقصان نہ کرنا ہاں تیرہ برس آقا نامدار نے مکہ میں گزارے اپنی زندگی میں ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ احمد ابن حنبل مالک ابن انس خلیفہ حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے حکمرانوں میں ہمیشہ فسق فجور عیاسیاں بدکاریاں شریعت کی مخالفت اغیار کی دوستی حکمران جب بیمار ہوتا ہے اس کی بیماریاں یہی ہوتی ہاں مگر سامنے جب امام کھڑا ہوتا ہے ایک قائد کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی تدبیر دیدنی ہوتی ہے اس کی پالیسی حکمت عملی قرآن و حدیث ہوتی ہے سب کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ رحمت رحمۃ اللہ علیہ حاکم وقت میں لادینی حرکات مالک ابن انس کے زمانے میں خلیفہ کی بے دینی اور غیر شریعت کے آکام اور احمد ابن حنبل کا جھگڑا معمون کے ساتھ یہ حکمران جب اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتے ہیں تو پھر اپنی زبان کو قانون کہلوانا چاہتے ہیں اہل حق جو مقاومت کرتے ہیں ان کے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان لمحہ فکریہ آپ دیکھ لیں مالک ابن انس کی زندگی احمد ابن حنبل کی زندگی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت نہ ظالم حکمران سے کمپرومائز کیا نہ حق کی بات پر مفاہمت کی مصالحت کی مگر عامت الناس کو بغاوت پر ہتھیار اٹھانے پر خروج عام پر دعوت نہیں دی نتیجتاً خود بھگتا اپنی پیٹ پر کوڑے کھائے اپنی زندگیاں جیلوں میں گزاری اپنی موتیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قضا کے پیغام قید خانوں میں قبول کی میرے بھائیوں آج پاکستان پر یہ دن ہے حکمران طاقت کے نشے میں اندھے ہیں ان کو دین اسلام قرآن حدیث شریعت کسی چیز کا نہ علم ہے نہ ہوش ہے نہ محبت بس ان کو ایک بت پوجنا ہے ایک بت امریکہ راضی ہو جائے امریکہ روٹ نہ جائے اللہ کی قسم میں ہوش کے ساتھ سمجھ کے ساتھ اس کو بت پوجنا کہتا ہوں عقیدے کا شرک کہتا ہوں مذہب کا کفر کہتا ہوں ہمارے دلوں میں کیا بت ہے امریکہ ناراض ہو جائے گا امریکہ ناراض ہو جائے گا تو ہم تو پھر گئے ہماری تو پھر نہ انٹیگریٹی نہ سالیڈیرٹی نہ ہماری کوئی حکومت نہ ہماری کوئی حیثیت نہ کوئی لکمہ عیش نہ زندگی اللہ ہمارے جیسا بودھا کمزور مسلمان بھی ہے کلمہ جھوٹا پڑتے ہیں آشادو پر آشادوں کی شہادت ہمارے گلے سے اوپر نہیں اٹھتی ہمارا ایک کام کیا ہے جو امریکہ سے آتا ہے اس پر ایکس اپون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف کہا اے ایمان والوں تمہاری کینسر تمہاری دک ٹی بی کیا ہے یہودیوں عیسائیوں سے دوستی چھوڑ دو کیا آپ ذرا سوچیں اس بات کو جب یہودی سے دوستی چھوڑیں گے الٹیمیٹ ریزلٹ اللہ سے دوستی لگے گی اللہ کی قسم اس پر غور کر کے دیکھ لو اسمبلیوں کے اسپیکروں اور سینٹ کے چیئرمینوں اس پر سوچ کے دیکھ لو اگر تم یہودیوں سے دوستی چھوڑو گے فوراً دوستی کے اس خانے میں اللہ کی دوستی آ جائے رسول اللہ کی دوستی آ جائے مسلم اما کی دوستی آ جائے یہ بدی ہی یاد ہے بدی ہی یاد لازمی منطقی نتائج ابھی تو ایک حادثہ سانحہ ہوا ہے جس پر سارا ملک ساری قوم خون کے آنسو روتی ہے حکومتی عہدے دار ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں یہ صدر وزیر اعظم ان کا رول ماں باپ کا رعایا کے ماں باپ کا رول ہوتا ہے علماء اور دعات قوم کے مربی ہوتے ہیں ان کا رول ٹرینی مزکی تربیت کنندہ کا رول ہوتا ہے ہادی اور رہبر کا رول ہوتا ہے اللہ کے واسطے مولویوں اقتدار میں شراکت کے مطالبے چھوڑ کر کرسیوں کی مانگ طلب چھوڑ کر صرف دعوت تربیت نصیحت اور بات پر آ جاؤ اگر تم محمد کے وارث ہو تو محمد رسول اللہ اقتدار کو ٹھوکر مارتے تھے اللہ کی قسم نصیحت و دعوت کا تاج پہنتے ہمارا پاکستان بچ جائے گا جماعت علماء تم اقتدار کا طلب مطالبہ حصول کوشش رستہ کسی چھوڑ دو قوم تم کو سر آنکھوں پہ بٹھائے آخری بات عرض کرتا ہوں وقت جمعہ تنگ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ وجدان وہ بصیرت جو قرآن سے حدیث سے محمد جیسان سے صحابہ کرام سے ہم نے لی اگر ملک میں جماعت علماء وہ کسی بھی جماعت ہو سب عالم ہیں انشاءاللہ ہماری نگاہ میں یہ دیوبندی حنفی ہمارے وہابی اہل حدیث شافعی مالکی حنبلی سارے علماء جماعت کے سردار مسلم امہ کے سردار ہیں عالموں اقتدار کے مطالبے شراکت چھوڑ کر دعوت نصیحت وعظ قربانی اس کو و شعار بنا لو اللہ کی قسم لوگ تم کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے حکمران بھی تم سے دب جائیں گے تمہاری بات ملک میں حتمی آخری طاقتور بات اور حکمرانوں امریکیوں یہودیوں کی دوستی چھوڑ دو اللہ کی قسم جن عوام سے تم کو لڑنا پڑتا ہے وہ تمہارے لیے دودھ کی جگہ خون بہانے کو تیار ہو جائے صاف کہتا ہوں حکمرانوں ہوش کے ناخن لو نوشتہ دیوار پڑو قومی اور ملی دشمنوں سے دوستی چھوڑ کر اپنے عوام کو اپناؤ اپنے بیٹوں کو بیٹے سمجھو اپنی رہایا کو اولاد کی جگہ سمجھو اپنے آپ کو سچے حاکم بناؤ اس ملک اس قوم اس امت کے اللہ کی قسم یہ عوام جن سے تم کو لڑنا پڑتا ہے یہ تمہاری جگہ اپنا خون گا واپس آؤ اللہ کے واسطے واپس آؤ وحدت کی طرف اتفاق محبت کی طرف فرقہ واری انتشار سیاسی انارکی حکومت و عوام کے ٹکراؤ سول و فوج کے ٹکراؤ یہ ٹکراؤ کافر چاہتا ہے یہ ٹکراؤ امریکہ چاہتا ہے یہ ٹکراؤ لندن دہلی چاہتا ہے اللہ کی قسم مدینہ یہ ٹکراؤ نہیں چاہتا قرآن حدیث یہ ٹکراؤ نہیں چاہتا محمد شام اس کا امتی سچا مسلمان کبھی یہ ٹکراؤ نہیں چاہتا واپس ہم انشاءاللہ شاء نہایت درد دل و نیک نیتی کے ساتھ یہ حکمت عملی یہ متبہ اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جمعہ واحد کا دن ہے ہم یہ سیاست چلانے کا دن نہیں سمجھتے اللہ کی قسم بہت بری حالت تک پہنچ گئے جگ ہسائی ہو رہی ہے پورے ملک پورا ملک ماتم کنا ہے بہت بڑا فساد سامنے اپنی زبانیں نکال نکال کے قوم کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے اس بڑے فساد سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہے اندرون پاکستان اندرون سعودی عرب اندرون مصر فساد سے گریز کرو تاکہ بیرون سرحدات جاری جہاد پڑتا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 حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت نے اعلان کیا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی تو بینکم محرما فلا تظالموا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر یہ اللہ اعلان کرتا ہے ظلم کو حرام کر دیا وجہل تو ہوں بہ نہ محرمہ اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کر فلا تظالم مسلمانوں باہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا یاد رکھو ظلم قوموں میں نفرت و عداوت کو پیدا کرتا ہے ظلم طبقات کے اندر تصادم کا بیج بوتا ہے ظلم ملکوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے توڑ دیتا میرے بھائیوں جو سانحہ حادثہ رونما ہوا یہ بلا شبہ بہت غمناک ہے اس پہ جتنا بھی افسوس کریں کم ہے ہر دو طبقہ ہے مشترکین کو اس میں مصلحت اور تدبیر اور تعمل اور نرمی اور و درگزر سے کام لینا چاہیے اور بالخصوص جو طبقہ بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ بڑائی اور افو اور معافی اور نرمی کا اعلان کرنا چاہیے مجھے جس بات کا ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے اس خوفناک حادثہ اور سانحہ پر جس میں بہت سے طالب علم بچے اور مسلمانوں کی بیٹیاں اور دین سے تعلق رکھنے والے علماء اور اساتذہ اور جس میں سیکورٹی اداروں کے بہت سارے مسلمان نوجوان قتل ہو گئے مجھے ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے یہ کتنا بڑھتا بڑھتا پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں اور اگر ایسا ہوا اللہ تو خوشی ہمارے دشمنوں ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کو ہوگی اور غمزدہ یہ امت محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ایسے موقع پر بہت زبانوں پر پہرا ہمیں کچھ علم نہیں واقعات حقیقی کیا تھے ہاں ظلم صاف نظر آ رہا ہے کہ ظلم تھا جو مسجدوں کے اندر محبوس پتل ہو گئے شہید ہو گئے مظلومین کی حالت میں تھے مگر تعداد کے پروپیگنڈے ایسی بہت سی باتیں جن کی تصدیق نہیں ہو پاتی یاد رکھو مسلمان کو اللہ نے بہت بڑا سینا دل اور ضبط عطا کیا ہوتا مسلمان کا ضبط اس کا صبر اس کا سینا بہت وسیع ہونا چاہیے ہمیں اس وقت صبر عظیمت اور استقامت کے ساتھ چلنا ہے پروپگنڈا افواہ پر استحال میں نہیں آنا جو حادثے سانحے ہوئے اس پر اللہ سے استغفار کرنا ہے اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ان مظالم کے نتیجے میں عذاب میں پکڑ میں نہ ہاں یہ سازشیں ہیں پیچھے بیٹھنے والے کافروں کی جو دور ملکوں کے باہر اپنے محفوظ پینٹاگون میں بیٹھ کر ہمارے ملکوں میں یہ فسادات ڈال رہے ہیں اس میں ہر دو طبقہ کو تدبیر چاہیے ہمارے حکمران طبقہ کے لوگ جو دینی جماعتوں کو نصیحتیں کرتے نہیں تھکتے کہ تم اعتدال پسند بنو تم نرم رویے رکھو ہم کہتے اللہ کے بندو حکمرانوں کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے اعتدال صبر اور نرمی کا مظاہرہ کریں جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ان کی تھیں جو بیٹے تھے وہ بھی ان کی تھے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بڑے بڑے سور میں صرف سولہ سولہ کنال کے فاتح بنے اللہ کی قسم ہم تو یہ چاہتے ہیں میں ذاتی طور پر اور اپنے بھائیوں سے جماعتی طور پر انشاءاللہ نیابتن کہتا ہوں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران دنیا میں باعزت و باوقار ہو سولہ کنال نہیں سولہ ملک قبضے میں لے سولہ ملک فتح کرے سولہ لاکھ کلومیٹر علاقہ قبضے میں لے اور اس علاقے پر اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت نافذ کریں تاکہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نہ وہ ذلتوں کی ٹھیکے داری چھوڑ دیں ہاں اللہ کی قسم ہماری تو چاہت یہ ہے کہ حکمران بھی استغفار کریں توبہ کریں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اللہ کے سامنے گڑا کے پیش کریں ہم نے پچھلے جمعہ میں ہارون الرشید کا ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ بغداد میں آندھی آ گئی آندھی سے در و دیوار لرز رہے تھے حاجب خاج میں خاص کہتا ہے میں نے ہارون الرشید کو دیکھا کہ وہ گھبرا کے اس نے جلدی سے جانماز بچھایا اور سجدے میں گر گیا اور رو رو کے اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ ان کن تو انل مقصود و بے وہاں انداز یا اللہ اگر یہ آندھی یہ عذاب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں اللہ قوم کو نجات دے دے میرے گناہوں سے میری قوم کو سبارا یہ مرحلہ بہت خطرناک آ پہنچا ہے کفار پاکستان کے خلاف بڑے بڑے تماشے دیکھنے کے منتظر ہیں اللہ کے واسطے میرے بھائیوں قرآن و حدیث سے چمٹ جاؤ تمسک تمست کرو انفرادی عمل سے اشخاص کے عمل سے گریز کرو جماعت اطاعت نظم اتباع دعوت اور صبر یہ پالیسی بناؤ تم ایک دس سال ایک دس سال میں اپنی جماعت اور اپنے سارے بھائیوں کو تلقین کرتا ہوں سازشوں کے سامنے دس سال صبر سے گزارو اندر فساد نہ ہو باہر جہاد نہ شاء انشاءاللہ دس سال سے پہلے پہلے میرا رب تاغوتوں کو گرا دے گا امریکہ برطانیہ ہندوستان اسرائیل کٹ کٹا جائیں گے اللہ اسلام کی فتح یابی کے بڑے بڑے راستے کھولے گا اگر تم محبت وحدت اتفاق دعوت و صبر اندر اپناؤ گے اندر کافر یہ چاہتا ہے کہ باہر کے قافلے رکے وہ باہر کے قافلوں کو روکنے کے لیے اندر فساد چاہتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ غم کو سہ کے بھی بدلہ نہ لیتے ہوئے اندر امن رکھیں تاکہ باہر جہاد نہ رکے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ذی القربى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دار الاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب ایم پی ایس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری چار لیک روڈ چوبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو چوبیس گھنٹے رابطے کے لیے صفر تین صفر صفر چار چھ پانچ تین آٹھ